ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تمام تمام لوگوں کے لیے ہے مرد ہو کہ عورت ہو سب کے لیے ترقی کا راستہ مردوں کے لیے بھی ہے اور ویسا ہی عورتوں کے لیے بھی ہے جتنی ضرورت مردوں کو ہے اللہ کی رضا کی اتنی ضرورت عورتوں کو بھی ہے مگر عام طور پر اس میں غفلت پائی جاتی ہے مرد تو پھر چونکہ بیانات سنتے رہتے ہیں مساجد میں جاتے ہیں جماعت میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ماحول بھی میسر ہوتا ہے خواتین اکثر گھروں میں رہنے والے تو ان کو یہ ماحول میسر نہیں ہوتا عام طور پر غفلت پائی جاتی ہے تو اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی جو ضرورت ہے اللہ کے راستے میں ترقی کی اور اس میں غفلت نہ کرنی چاہیے بدھ کو اور اتوار کو اس لیے رکھا ہے کہ بدھ کو ہمارے یہاں خواتین اہتمام سے آتی ہیں تاکہ وہ ان کو ویسے بھی اچھا لگے کہ ہماری سے مضمون پڑھ رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے اور اتوار کو بھی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین اکثر گھر کے کاموں میں بچوں کی نئی دانچ میں اور شوہروں کی خدمت میں یا والدین کی خدمت میں یا بہن بھائیوں کی خدمت میں کرتی رہتی ہیں ہم تو ان کو فرصت کم ہوتی ہے عموماً جو ہے مرد کہتے ہیں یہ الزام بیویوں کو دیتے ہیں ہوئی بیوی کی وجہ سے لگا پہلی گاڑی میں بیٹھے گئے تو آپ نے کیا کمال کیا آپ نے کون سا کھانا پکایا آپ نے کون سا جھاڑو پوچھا لگایا آپ نے کس بچے کا اٹھایا جی عموماً الزام ہوتے حالانکہ بےچاری آپ ہی کی خدمت پہ لگی ہے ہمارے کپڑے کیے ہمارے لیے کھانا پکایا اور دسترخوان بچھایا بڑھایا سب اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور اب ان کو برقع بھی پہننا ہے آپ کو کون سا برقع پہننا ہے آپ کو نقاب گم ہو گئی اب بچے نے ڈال دیا کیا اور کوئی بات ہوگی کچھ کو اہتمام میک اپ کا بھی رہتا ہے ہاں ہمیں آپ کو کون سا میک اپ کرنا ہے اور جائز بھی ہے بس اس میں اترانا نہ ہو کیونکہ اترانے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے لا یحب پائی اللہ تعالیٰ کرانے والوں کو پسند نہیں کرتے اپنے شوہروں کے لیے و زینت کرنا نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے اپنے شوہروں کے لیے و زینت کرنا لیکن آپ اس میں اترانے کے لیے دکھلانے کے لیے یا فخر کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے ایسے ہی کپڑوں کپڑے جو پہننا ہے تو خواتین کے اندر ذرا زیادہ اہتمام رہتا ہے کپڑوں کا مرد کہتے ہیں جیسے تیسے ٹھیک ہے سر ابھی بھی زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں اوپر گرین کلر کا کرتا ہے نیچے ڈارک گرین شلوار ہے اور کوئی کوئی جو ہے فجر کی نماز میں عموماً ایسا ہوتا ہے شلوار الٹی پہن کے آ جاتے ہیں اچھا چلو ثبوت بھی ہو گیا تصدیق ہو گئی تو مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے ان کے ساتھ ہونی چاہیے جاری لگی رہتی ہیں کام کاج میں بچوں کو لے کے تعارش میں اور صلی اللہ علیہ وسلمت میں ایک صاحب یہ حاضر نہیں بھائی دیکھو بات نہیں کرو بات کرو گے تو الٹا لٹکا دیں گے تم کو ہاں تمہارے پاس ہماری مشکل ہے تو صاحب یہ حاضر ہوں اور عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ترجمانی کرنے آئی ہوں کہ مرد تو جہاد میں اور جماعت سے نمازیں پڑھنا جمعے کا اہتمام عیدین کا اہتمام یہ سب کرتے ہیں پہرے داری کرتے ہیں کیا کیا کام دین کی خدمت انجام دیتے ہیں اس سے ان کا درجہ آخرت میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور ہم تو گھر میں رہنے والی ہیں ہم کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ کھانا پکاتی ہو اور گھر کے داری کے امور انجام دیتی ہو بچوں کو پالتی ہو دودھ پلانا ہے ان کا دیکھنا ہے اور شوہروں کی خدمت ہے یہ سارے کام تمہارے اعمال کے برابر مثلا کوئی عورت بچے تو وہ مستقل ایسا ہے جیسے میدان جہاد میں بتائیے کوئی ٹھکانا ہے اللہ کے نواز میں تو اس لیے عام طور پر غفلت پائی جاتی ہے کیونکہ وہ ان امور کے اندر مشغول ہو کے اور گولی بیٹھتی ہیں کہ ہم ہمارے ذمے بھی عبادت ہے ہمارے ذمے بھی ترقی ہے اور ذکر اللہ کا اہتمام نہیں ہو پاتا نماز میں سستی ہو جاتی ہے وہ اہتمام نہیں ہو پاتا جیسا ہونا چاہیے تلاوت کا وہ اہتمام نہیں ہو پاتا تو اس لیے وہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے الحمد بہت گھروں سے مجھے میسج آیا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اور اس کو ضرور جاری رکھنا چاہیے عبادات کے اندر دل لگانا دیکھیے اسی کتاب میں حضرت خانوی نے بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے جسم ہے چھ فٹ کا اس میں کہیں ہمارا کام چیڑا ہو کوئی بات نہیں ناک چڑی ہو تو کوئی بات نہیں کوئی نہیں چاہے گا ایسے ہی ہمارا اسلام بھی حسین ہونا چاہیے نماز ہو تو جیسی ہونی چاہیے نماز خوشبو کے ساتھ حضور کے ساتھ اور اس میں دل لگا لگے اور اس کے اس کی جو شرائط ہیں پاکی کی اور ہر طرح کا اہتمام خوب اچھی طریقے سے عبادت کو ادا کرے نماز یہ نہیں کہ جیسے تیسے بس تن کیا اور کھڑے ہو گئے پڑھ لیا اس کے اندر حسن پیدا کرنا چاہیے اسی طرح سے اسلام ہمارا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا اسلام کٹا پٹا ہو عمل کے اعتبار سے خوب حسین ہونا چاہیے خوب عمدہ ہونا چاہیے اور ہر عبادت کو اس کو خوب اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے تو ہمارا اسلام حسین ہو جائے گا اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو ہمارا اسلام حسین ہو کٹا پٹا نہ ہو کہ کہیں نماز میں کمزوری ہے کہیں اذکار میں کمزوری ہے کہیں گناہوں میں ابتلا ہے یا کوئی اور بات ہے بہت سی گھروں میں اس چیز کی بھی احتیاط نہیں ہے اور مشغولیت ہے کپڑوں کی ڈیزائننگ میں اور کھانے پینے کی نئے نئے کھانے بنانے میں انتہا سے زیادہ مشغولیت مشغولیت تو ٹھیک ہے لیکن ضرورت سے زائد مشغولیت اس کا اہتمام اور اس کے خرچ اعتدال سے ہٹ کے وہ, وہ منع ہے اور وہ اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ ہم اعتدال پہ ہیں یا نہیں اس کی پہچان ایسے ہوگی کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لیا اچھے طریقے سے ادا کر لیا معمولات ذکر اپنے وقت پہ ہو گئے اور تلاوت اپنے وقت پہ ہو گئی اور جس طرح بتلایا جاتا ہے نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور یہ سب باتیں کپڑوں کے اندر بھی بہت ہی نماز ہوتا ہے خواتین کا اور یہ جو مصیبت نہیں آ گئی ہے واٹس ایپ یہ تو عجیب ہے واٹس ایپ اس پہ ڈیزائننگ چلتی ہے تو میں کیا پہنوں گی میں یہ پہنوں گی اور فلاں فلاں جگہ یہ ڈیزائن چل رہا ہے یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو دیکھ نہیں دیتا ان چیزوں میں اچھا کپڑا پہنے راحت کی نیت سے پہنے اور دکھاوے کی نیت سے پہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دکھلانے کی نیت جو عورت دکھلانے کی نیت سے جو آدمی دکھلانے کی نیت سے اور تفاقر کے لیے اپنی عزت بڑھانے کے لیے لباس پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنے یہ معمولی چیز ہے بہت سے گھروں میں یہ بھی وجہ ہے عبادات میں سستی رات رات لگے ہوئے ہیں ڈیزائننگ میں استری میں سلائی میں اس میں اس میں اور پھر فجر کی نماز کے لیے اتنا تھک گئے کہ آنکھیں نہیں کھلی یا دوسری نمازوں میں سستی ہو گئی یہ سب چیزیں جو ہے اس کتاب کے اندر ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے جہاں جہاں غفلت پائی جاتی ہے تو بس یہی نہیں کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز غفلت کی ہے اچھی نہیں ہے اور معلوم ہونے سے تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے خرابی بڑھ کے بچوں میں بھی آ گئی اب ماؤں کے بچے ماؤں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اماؤں کے موبائل لے کے بھاگ جاتے ہیں پھر وہ ان میں کہیں کارٹون دیکھ رہے ہیں کہیں اور غلط سے غلط چیزیں ہیں کارٹون ہے کارٹون اس قدر خراب چیز ہے لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں میں کیا ہے کارٹون کے اندر جو یہود و نصارہ کی ذہنیت ہے وہ کام کرتی ہے ہاں تو سب سے بڑی ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے جب یہ پڑھے ہوں گے پھر سمجھائیں یہی یہیں سے ابتدا غلطی کی ہوتی ہے بچے ہی وہ بنیاد ہیں کہ جو ان کی بنیاد میں ڈال دیں گے وہی کو طرح کرنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں ہم ان کو سمجھائیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے نہیں ان کو اگر سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن عادت عملی عادت ان کو ہم ڈال سکتے ہیں مثلاً بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں کہ جب کھاؤ بیٹھ کے کھاؤ جب کھاؤ دانے ہاتھ سے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یہ عادت تو ہم ڈال سکتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو سمجھا دیں گے ٹھیک ہو جائے نہیں ہوتا ایسا بنیاد میں جو ڈال دیا پھر بڑے ہو کے عادت پکی ہو جاتی ہے پھر وہ چھوٹائی نہیں چھوٹتے ہاں ایسا ایسا اکثریت کے اندر ایسا ہے کہ شروع میں ماحول نہیں ملا اب ماں باپ کو فکر آخر پیدا ہو گئی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد بھی راستے پہ چلے لیکن وہ باغی ہو گئے دین ہی بننا بغاوت کر گئے بھاگ گئے گھروں سے تو یہ بڑی مسئلہ ہے کہ ہم یہ ہم یہی نہیں اپنی اصلاح کر پاتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سارے ابھی بات میں سمجھ جائے گا نہیں بچے ہی کو جو ہے آہستہ آہستہ نرمی سے اور بہت ہی حکمت کے ساتھ کو تربیت دینی چاہیے اسی طرح بچوں کو یہ بھی تربیت ہونی چاہیے کہ ہر ایک سے کوئی چیز نہ لے تربیت ہے اور اگر کوئی اپنے ہی گھر کپڑا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن باہر کے لوگوں کو رشتے دار آ گئے مہمان آ گئے تو بچے کو چاہیے کہ اس سے نہ لے بلکہ اپنے باپ سے پہلے پوچھے آپ کی طرف دیکھے اس کی اجازت کو تو لے ایسے ہی بچوں کو یہ تربیت ہونی چاہیے بچوں کے ہاتھ سے کچھ صدقہ خیرات بھی کرانا چاہیے تاکہ ان کو شروع سے کی عادت رہے کوئی ایسا ضرورت مند یا محتاج ہو اس کو دے دیا اب آج کل اصلی ضرورت مند اور محتاج تو بہت مشکل ہے ملنا کیونکہ جو اصلی ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور جو ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں ان میں اکثر نائنٹی نائن پرسینٹ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوگی ایک ہمارے ایک شخص ہمارے حضرت کے دواخانے میں آیا اس کو حضرت دیکھتے تھے نازم آباد میں وہ ایک جگہ بیٹھتا تھا بیچ مانگتا تھا تو بچے پرانے کپڑے جب دواخانے میں آیا تو اس نے کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے مجھے طاقت کی کوئی کمی رکھو تو حضرت نے کرنا ہے تو بہت مہنگا ہوتا ہے کیونکہ چیزیں ہم ڈالتے ہیں بہت مہنگا ہوتا ہے تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں میں ابھی بینک سے لا کے دوں گا میرا بینک میں اکاؤنٹ ہے آج کل ملنا مشکل ہے ہم نے اس کا اچھا علاج ہی نکالا ہے ہر گھر میں الحمد للہ ہمارے سب دوست اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ کہ ہم نے طریقہ بتایا کہ بھائی ایک ڈبہ بنا لو گھر میں اور میرا روزانہ کچھ اس کے اندر سب کا ڈال دیا اللہ کی رضا کے لیے نیت کیا سب سے اعلیٰ ہے اللہ کی رضا اب اس کے فوائد تو بہت ہیں مثلاً حدیث پاک میں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو مشہور ہے اور ایک حدیث بات میں ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے میرے حضرت نے اس کو حسن نے خاتمہ کے ساتھ نسخوں میں شامل کر پایا کہ روزانہ سب کا کچھ نہ کچھ چاہے دو روپے ہو چاہے ایک روپے ہو چاہے پانچ روپے ہو جو بھی اپنی استطاعت ہو اس کے مطابق اس میں روزانہ کرے سب کا روزانہ تو اس پہ جو ہے وہ خوشخبری ہے کہ بری موت سے بچاتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے کیونکہ جب کوئی موت نہیں ہوگی تو اچھی موت ہوگی نا تو یہ فائدے خود بخود مل جائیں گے ہم کیا نیت کریں اللہ کی رضا کی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں اس لیے ہم سب کر رہے ہیں وہ ڈبے کے اندر روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال دیا تو جب جمع ہو گیا تو اکٹھی رقم کر کے کہیں مسجد میں تعمیر میں لگا دیا کہیں مدرسے میں دے دیا کہیں کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے نشو شاپ کا کتابیں چھپنے کا کوئی بھی کام ہے اس میں تو یہ آسان ہے اور یہ اس میں یہ سیف اور سیکیور ہے کیونکہ اب معلوم ہے جس کو دیا آج کل تو دینے کے بعد دل وہیں لگا رہتا ہے نہیں صحیح دیا غلط دیا میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا اور ملے ایسے لوگ جو دھوکے بعد ایک شخص یہاں مجھے مسجد کے باہر ملا مجھ سے اس نے کہا کہ کچھ کھانا دلا لو میں نے پہلے تو معذرت کی پھر میں نے کہا کھانے رہے چلو میں سامنے ہوٹل میں لے گیا ان ان کو کو کہ جو ہے کھانا کھلا بولا بولے نہیں آپ مجھے پیسے دے دیں کہا کہ تو آپ کہہ رہے تھے کھانا کھلا دو میں بھوکا ہوں دو وقت سے کہ نہیں آپ مجھے پیسے دے دیں کہ نہیں آپ کو کھانا کھلاؤں گا آپ کھانا ہے اس نے نہیں کھایا ہاں، یہ حال ہے آپ بتائیے اگر وہ بھوکا ہوتا تو کہتا ہاں مہربانی ہوگی تو روٹی دے دو مگر اس نے نہیں بڑے آکر کے ساتھ اس نے کہا نہیں پیسہ دینا ہے تو تو نہیں پہلے اس کا الگ رویہ تھا اب جب اس نے دیکھا کہ گڑبڑ ہے ہمیں تو ستھا ٹھیک ہے تو اس نے نہیں کھایا کھانا مجھ کو سب ہوئی میں نے کہا اگر کم کم بھی بھوک ہو تو آپ مفت میں کیا ہو رہا ہے کھا لیتا ہوں مگر نہیں کھایا اس نے <laughs> کہا پیسہ دینا ہے تو دے دو ایسی بہت پہلے زمانے کی بات ہے ایک مسجد کے باہر ایک مانگنے والا تھا تو اس زمانے میں ڈھائی روپئے کی خمیری روٹی تھی ڈھائی روپے کی تو زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے تو میں نے اس کو پانچ روپے دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے اس کا تو ایک روٹی بھی نہیں آتا ہے میں نے کہا اچھا بھائی ہماری تو دو روٹی آ جاتی ہے تمہیں نہیں چاہیے تو ہم رکھ لیتے تو اس نے پانچ روپیہ نہیں دیے بتائی بہت پرانی بات کر رہا ہوں ابھی تو پانچ کی کوئی حقیقت نہیں ہے حالانکہ اس زمانے میں بھی ایک روپیہ لینے والے ہیں بہت سے فقیروں کا یہ روٹین ہے کہ وہ جو ملتا ہے لے لیتے ہیں شام کو آتے ہیں اور ہمارے علاقے میں دودھ باری دکان پہ رکھتے ہیں اس کو کن کے دے دیتا ہے ان کا یہ کام نہیں بحث کرنا کہ ایک دو دو دو ان کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جو دے گا دے دیں گے کوئی ایک روپیہ دیتا ہے کوئی دو دیتا ہے کوئی پانچ دیتا ہے شام کو جو نصیب ہوا ان کا ڈیڑھ سو دو سو وہ لے جاتے ہیں ایک سال تھا ہمارے بھائی کو ملے ان کے یہاں چہرے سے خون بہ رہا پٹی وٹی ہوئی چہرے سے خون رہا بول تو نہیں ہو رہا کوئی اس کو نہیں رہی اور پٹی خون بھی بہ رہا ہے تازہ خون اور کہنے لگا کہ مجھے یہاں ایک سال سے میں ملنے آیا تھا وہ مجھے ملا نہیں اور میں پریشان ہوں آپ صرف اتنا کریں کہ مجھے فلاں مسجد تک پہنچا دے وہاں وہیں ہوگا میرا بھائی میں مل لوں گا اس سے اور یہ میرا مسئلہ ہے بھائی نے سوچا چلو یہ وہاں پہنچنے کو کہہ رہے مان تو نہیں رہا پہنچا دیا پہنچا دیا تو بھائی کو ہوا کہ بھائی پتا نہیں اس کو وہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا کیا ہوگا دیکھ لیتا ہوں وہ دیکھا وہ نہیں ملا وہ آدمی اب وہ پھر پریشان ہے تو بھائی کو پھر وہ ہوا کہ چلو پہلے تو نانا نان کر چلے پھر لیا کچھ عرصے کے بعد وہ نیو ٹاؤن مسجد میں کا موقع تھا وہاں بھائی گئے تھے میں باہر نکلے تو وہی آدمی اور ویسے ہی اس کے خون گیا تازہ تازہ خون اور وہ بھول گیا تھا بھائی کو مگر بھائی کو یاد تھا کیونکہ وہ پٹی باندھا ہوا تھا خون نکل رہا تھا تو آئیڈینٹیکل فوراً بھائی پہچان گئی کہ وہی آدمی ہے اور وہ بھائی کو بھول گیا اور وہی اس نے کہانی دہرائی نہیںالم تو پہلے مجھے فلاں جگہ لیتے وہ بھینس کا خون جو ہے وہ لگا لیتے ہیں ایک واقعہ یہاں ہوا عالمگیر جو پہلے یہ ویلفیئر ہے یہاں پر ایک عورت اپنی بچی کو میرے سامنے کی بات ہے ایک بچی کو لے کے آئے اور وہ بچی جو ہے اس کے دیکھا کہ وہ بالکل جلا ہوا جگہ جگہ سے سب پہ رہی ہے اور جنگ کے جو بنی بالکل سیویئر برننگ ہوتی ہے نا وہ تو میں نماز کو جا رہا تھا اس زمانے میرے بڑے بھائی یہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا وائی کی مدد کے لیے بچی کے ہم علاج کراتے بیٹھ جاؤ تو اب بھائی دوسرے کاموں میں مشغول ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کو چاہیے مجھے بھائی پہ کہہ رہا ہوں اس کو فوراً ہسپتال لے جانا چاہیے کیا کریں تو خیر میں چلا گیا نماز پڑھ کے نماز پڑھنے نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو وہ وہاں نہیں تھی عورت میں نے بھائی سے پوچھا کیا ہوا وہ اس کا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو ہم نے پکا دیا کیوں اس کے تو ایسی ڈلی ہوئی تھی بچی اور آپ نے کیا کیا نہیں وہ میں نے پہچان لیا کہ گڑبڑ ہے اور وہ پیٹرولیم لے لی اور مرغی کا فون وغیرہ کہیں سے لا کے اس اس نے کی کمر پہ لگایا ہوا میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا میں تو پہچان نہیں سکا میں دیکھا غور سے تو بچی تو بالکل آرام سے گھوم کر رہی تھی ورنہ اتنا جو جلا ہوا ہوتا ہے تو وہ تو بے ہوش کے قریب ہوتا ہے اور ہائے ہائے کرتا ہے چلاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ رو رہی تھی نہ کچھ آرام سے بیٹھی تھی تو میں نے یہ کوئی گڑبڑ ہے جب دیکھا تو یہ معاملہ نکلا آج کل دینا فقیروں کو ہے نا باہر جو پھرتے ہیں ہمارے اندر تو نہیں دیتے تھے ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ لا کلو تو ہمارا تقی تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے مگر متقی آدمی ایک پرہیزگار تو اچھا اگر کوئی حاجت مند ہوں میں اور فرائن سے معلوم ہوتا ہو کہ باقی تو دے دینا چاہیے لیکن اچھا یہ ہے کہ اس کو کہیں مدرسے میں مسجد میں یا اگر حاجت مند بھی ہیں تو طالب علم دین اس سے اچھا کوئی موقع نہیں کیونکہ دین کی خدمت کر رہا ہے وہ جو روٹی کھائے گا تو اس سے طاقت جو بنے گی وہ دین میں صرف کر رہا ہے تو ایسے لوگ زیادہ مستحق ہیں ایسے لوگوں کی زیادہ تو وہ سب بات میں بات یہ کر رہا تھا کہ کارٹونوں کے اندر ذہن سازی ہوتی ہے نصارہ کی ذہنیت ان کے جیسے کپڑے ان کے جیسے ہولی اور چھوٹے چھوٹے بچوں ہی میں جو ہے نا وہ لڑکا اور لڑکی کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے وہیں سے یہ نادے چیزیں بچوں میں آ جاتی ہیں پھر وہ بڑھ جاتی ہیں مگر افسوس ہے کہ ماں باپ سوچتے ہی نہیں ہیں بچوں کو یہ چیزیں بچے تو نہ سمجھے ان چیزوں میں کشش ہے وہ تو بچوں کا قصول نہیں ہے ماں باپ کا قصور ہے کہ بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھے اچھا، کیا کتنا وقت ہو گیا مجھے بیٹا کے کوئی تار نہیں ہے ہاں، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شام کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں پھر نعرہ مستانہ ہاں ہے دل دیوانہ نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ پھر نعرہ مستانہ ہاں جو غیر ضروری تعلقات غیر ضروری تعلقات جو حقوق واجبہ ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرے لیکن غیر ضروری تعلقات سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہے جیسے بھی بتایا کہ بعض ایسے کام ہیں جو سے زیادہ مجبوریت درست نہیں ہے کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نا یہ دنیا کی پوری زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جتنا اس لمحے کو اللہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرے گا اتنا ہی جو ہے اس کا آخرت کا فائدہ ہے ہے پھر پھر نارے دل زنجیر علائق پر لائک پرندان پھر اشک بدام ہو پھر چاک ہو اشک اشک ہوشک بدام دامن آسو سے کرنا اشک مانے آسو بدامہ دامن مانے کپڑے دامن پھر اشک بدام پھر چاک گریبا ہو پھر اشک بدام ہو پھر چاک ہو پھر سہرا نوردی کا دورا کوئی افسانہ پھر سہرا نوردی کا دورا کوئی افسانہ سہرا نوردی اللہ کی محبت میں جنگل جنگل پھرنا گلی گلی پھرنا پھر اشک بدام پھر چاک گئی بہاں سیر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ کیوں رش کے گلتا ہے خاموشی ویرانہ کیوں رش کے گلتا ہے خاموشی ویرانہ سیرا کی طرف شایا پھر کی طرف پھر رخ دیوان جہاں اللہ والے جاتے ہیں وہاں جنگل میں منگل ہو جاتا ہے کیوں کے لیتا ہے خاموشی ویرانا صحرا کی طرف پھر رخ ریوانا رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ زندہ قید ایسا جب محبوب سے دور ہو کے کہیں کسی مشاغل میں پھنس جائے تو محبوب کی کیسی یاد رہتی ہے نا جیسے پردیش میں کوئی بچہ کمانے کو چلا جائے لیکن اگر والدین سے محبت ہوگی معرفت ہوگی کیسا بے چین رہے گا روتا رہے گا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں مجبوری ہے تو ایسے ہی دنیا میں جو انسان آیا ہے اگر اللہ کی محبت اور معرفت جو اس کے قلب میں پہلے ہی اللہ نے فرمائی تھی وزیت میں اس کو کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اس کو اجاگر کر لیا جائے جیسے خزانہ جب زمین میں دفن ہوتا ہے تو اس کو کھود کھودتے ہیں محنت کرتے ہیں پھر خزانہ برآمد ہوتا ہے اللہ کی محبت کا خزانہ ہر قلب کے اندر موجود ہے اس کو کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اس کو رگڑائی وغیرہ کر کے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے پھر وہ پھر ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر دنیا اس کو قید خانہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ کب اللہ میاں دنیا سے جان سوچے اور میں آپ سے بھی دوں کہ یہ موت نعمت ہے اور گناہ گار اور کرتا ہے کہ مر نہ جاؤں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور اللہ والے تو اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں مگر ایک بات ہے کہ وہ اپنی زندگی طویل مانتے ہیں اس کے باوجود شوق کے باوجود طویل زندگی اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ میں کچھ اور آپ کے آپ حفاظت یعنی کر لوں کچھ اور نیک اعمال کر لوں اور کچھ اور اپنا آخرت بنا کے خزانہ جمع کر کے پھر آپ کے حضور حاضر تو اس لیے وہ اپنی زندگی میں برکت مانگتے ہیں رو رو کے کوئی مجنو کہہ رہا تھا رو رو کے کوئی زندان کہہ رہا تھا یار میرا میرا ویرانا انہیں یعنی ویرانے سناٹے میں اللہ کی یاد میں زیادہ دل لگتا ہے اگر آپ تنہائی میں نماز پڑھیں اور ایک سو آدمی بیٹھے میں ادھر ادھر بات چیت کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے وہاں نماز میں کہاں دل لگے گا لوگوں کی طرف دھیان اور جب سناٹوں میں ویرانے میں تنہائی میں خلوت میں رات کو اٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ سے اور پڑھ رہے ہیں اس کا جو مزہ ہے وہ کہاں ہے کیوں مزہ ہے اس میں کہ اس میں اللہ کا پور زیادہ ہوتا ہے تو اولیاء اللہ ایسا خوب اللہ کا ہر وقت چاہتے ہیں کہ میرا کوئی نہ ہو تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نہیں رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا یار میرا ویرانہ یار میرا ویرانا دستے جنو کی پاتا دیکھے کوئی فرزانہ دستے جنو یعنی جو اللہ کی محبت کر اللہ کا صحیح عاشق ہوتا ہے وہ اگر مگر مسئلے یہ سب چیزیں وہ نہیں جانتا وہ مجنو ہوتا ہے اس کو تو وہ کام کرنا ہے جو اپنے مالک کی مرضی بس اس پہ چل رہا ہے اور فرزانہ وہ ہوتا ہے جو اگر مگر لگاتا ہے جو اپنی عقل پہ چلتا ہے کہ جو بات دین ہے وہ میں آ گئی اپنی عقل پہ بیٹھ گئی وہ کر لیا اور باقی کام جیسے جیسے کر لیا تو یہ نہیں دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فردانہ زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ پھر ایسی محبت جب عطا ہو جاتی ہے تو غیر ضروری علائم سے پھر وہ بھاگتا ہے وہ گھبراتا ہے دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ لائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم نے فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم نے مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ کوئی سچا سا مل گیا تو یہ غیر ضروری تعلقات معلوم ہونے لگے انسان محسوس کرتا ہے تو اللہ والے سے تعلق ہو گیا یہ سب معلوم ہوگا کہ کہاں غفلت کفرت میں پڑے ہیں کن چیزوں میں ہم دل لگا رہے ہیں منچی ہونے والی چیزوں میں ہم دل لگا رہے ہیں کہ جس کو دنیا کی محبت زیادہ ہو محسوس ہو اور اس سے آخرت کے کاموں میں نفرت ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ دنیا کے فنا ہونے کی تو دنیا کے اور اس کی نعمتوں کے فنا ہونے کا مراقبہ کیا کرے کہ یہ چھوٹنے والی ہے پھر ایسی چیز میں کیا محنت اور مشقت اتنی زیادہ کرنا جو چھوٹ جائے گی نہ بیوی بچے ساتھ جائیں گے نہ مال و دولت ساتھ جائے گا نہ کوئی اسٹیٹس ساتھ جائے گا کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا تو اس کو سوچا کریں روزانہ دو تین منٹ کہ یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں ساتھ چھوڑ دینے والی چیزیں ہیں تو تھوڑے دن میں انشاءاللہ اس کے دل سے محبت نکلنے لگے گی فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے تم میں جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ مستانہ ہے دل دیوانہ رنجیر علائق پر پھر ضرور علائف محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا پھر محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا ہاں نفس بندو کرتے دلے دل ہم شیطان یہ چاہتے ہیں بس دنیا میں پتہ ہے دنیا کی مشغولیت کام کاج یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ہر وقت یہ دھوکے میں رکھتے ہیں نفس شیطان کے ابھی ذرا یہ کام ہو جائے ابھی بچے ذرا اس قابل ہو جائیں پھر ہم اللہ اللہ کر لیں گے پھر تعلق کر لیں گے پھر اپنی اصلاح کر لیں گے پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ذرا ان کی شادی ہو جائے پھر اس کے بعد کر لیں گے پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں بچوں میں مشغول پھر کام کاج اس میں اس میں مشغولیت کرتے ہی رہتا ہے انسان اور اللہ سے نوشت کر بیٹھتا ہے سارا وقت اس کا خطارے میں جاتا ہے محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلے رانا مس پر تو کر دے ایک بار رانا پھر نار مستان دل کی مانا رنجیر پرندان ہے دے دل کی سو جائے کوئی اختر ہے کی سوگا سو جائے کوئی اختر او خاک کے تن سے دار بکسی کوئی خدانا خاکے تن سے ظاہر بکسی کوئی خزانہ یعنی اس کو خزانے کا اشراک ہو جائے گا خزانہ تو ہوتا ہے لیکن اکثر بے خبر ہوتے ہیں جیسے اس پچھلے ہفتے شاید نہیں سنا ہے تو کاف نے واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام کا سفر ہوا تو وہاں ایک بستی میں جب پہنچے تو بستی والوں سے کچھ کھانا مانگا انہوں نے نہیں دیا لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جگہ دیکھا کہ دو بچے ہیں اور ایک دیوار کھیلنے ہوئے ان کی دیوار کی تعمیر صحیح طریقے سے کر دی تو حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا یہ لوگ تو ظلم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ انہیں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کی یہ بتائی کہ آپ کے رب نے چاہا کہ یہ یتیم بچے ہیں اور یہ ان کہاں ابو ہوا صالح ان کا باپ نیک آدمی تھا مگر وہ باپ کون تھا وہ ساتھی کچھ کا کوئی آدمی تھا ہاں، سگا باپ نہیں بلکہ باپ داداؤں کے اندر ساتھی کچھ میں کوئی نیک اللہ والا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان دونوں یتیم بچوں کا یہ خزانہ ان کو مل جائے اب یہ اگر دیوار گر جاتی تو ان بچوں کو یہ خزانہ مل پاتا تو اس لیے اس کی تعمیر کر کی جب یہ پڑے ہوں گے تو یہ خزانے کو پا لیں گے تو خزانہ پہلے ہی موجود تھا لیکن وہ اس سے بے خبر تھے تو جب جب وقت آ گیا خزانہ کھود کے نکال لیں گے تو اسی طرح خزانہ اللہ کی محبت کا دل میں ہے جب یہ عظیم شان خزانہ ہے جب یہ اس کا ادراک ہو جائے گا اس کی معرفت ہو جائے گی تو بس پوچھے نہیں کہ کیا علم ہوگا کہ ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتی ہے ہاں دل کی سو پا جائے کوئی اختر گر اہل دل کی سو پا جائے کوئی اختر ہو خا کے تم سے ظاہر مخی کوئی خزانہ

اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے پائے ذکر معمولات ایک نمبر ایک کی صحبت صحبت اولیاء کا اہتمام اور ایک ہے ذکر اللہ پر مطابقت اللہ کا ولی بننے کا کیا طریقہ ہے پانچ چیزیں اس میں حضرت نے ہمارے تعریف فرمائی پانچ چیزوں کا اہتمام کریں صحبت اولیاء یعنی اولیاء کی مصاحبت کو اس طرح بھی حضرت نے یاد رکھنے کے لیے یہ فرمائن مساحبت اور یہ اللہ کی مساحبت اور ذکر اللہ پر مداومت اللہ جو ذکر شہر نے بتایا ہو یہ کس چیز بھی مشورے سے ذکر کیا ہو اس کو بالکل دباؤ کے ساتھ پابندی کے ساتھ دل لگے یا نہ لگے دل کا لگنا نہ لگنا بھی بڑا دھوکہ ہے دل لگے نہ لگے ذکر کو پابندی کے ساتھ کرنا تیسرا کام گناہوں سے حفاظت پہلا کام تھا مصاحبت دوسرا ہے مداومت ذکر اللہ مزاحمت تیسری چیز ہے <coughs> گناہوں سے حفاظت گناہ سے ہر ممکن کوشش کر کے خوب جد و جہد کر کے بچے اور چوتھا کام ہے مباحدت اسباب گناہ سے مباحدت مباحدت مانی دوری دوری گناہوں گناہوں کے اسباب سے دوری ماحول سے دوری ان آلات سے دوری جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آج کل یہ اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور یہ میموری کارڈ یہ ایک عذاب بنے ہوئے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے ایک عجیب سی بات ہے میں دوستوں سے بہت دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ پلے گراؤنڈ نہیں اب بچے کہاں کھیلیں کھیل کے مواقع نہیں تیراکی ہو اور فٹ بال ہو یہ کوئی دین میں منع تھوڑی ہے سے صحت بنتی ہے اور اس سے یعنی العظمی پیدا ہوتی ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے فٹنس رہتی ہے یہ مواقع ہیں بچے کیا کریں کہاں کھیلیں گے پھر کیا کریں گے کھیل تو چاہیے کچھ پھر وہ انہیں چیزوں میں پڑ جاتے ہیں لیپ ٹاپ اور میموری کارڈ اور اسمارٹ فون یہ ہیں کہ ان کے اندر ہر ہر خرافات گھسی ہے فون سا اچھا کام ان سے ہو رہا ہے بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے دن بھی سیکھتے ہیں تو ان کے اندر تو سارے انشنٹ لوگ جو ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں دین کے نام پہ اور عجیب ایک مصیبت یہ ہے کہ عورتیں تقریباً عورتوں سے مرد مرد کا ختم ہو کیا علماء ہمارے ختم ہو گئے خدا نا خاص کر چاہیے ان سے نہیں سیکھے وجہ کیا ہے من پسند چاہیے چونکہ یہ ورثے ہیں اور یہ الٹے سیدھے لوگ یہ من پسند اسلام پیش کر رہے ہیں کیونکہ اسلام میں تو پردہ ہے اگر پردے پردے کی حمایت میں تقریر کریں گے کوئی نہیں سنے گا پر جائیں گے بھائی مشکل کا سنی نہیں آپ منہ کھول کے چل سکتے ہیں کہاں لکھا ہے اسلام میں منہ کھول کے چل سکتے ہیں اب علماء کہتے کہتے آپ منہ مت کھولو بھائی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے آنکھیں آنکھیں کھول کے چلنا اور منہ کھول کے چلنا وہ کہ یہ اچھی ہے اور اس کا بیان بہت اچھا ہے کیوں اچھا ہے ہاں آپ سب کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں وہاں یہ اچھا ہے اس لیے لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے افلا تدبر قرآن کیا تم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے ہو قرآن نہیں کیا ہم نے حدیث نہیں کی اس میں نہیں دیکھتے ہو کہ کتنا واضح پردے کا حکم ہے کتنے سخت پردے کا حکم ہے پھر ان لوگوں کا بیان ان کے اور گمراہ ہونے کی کیا وجہ ہے یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا تو ایسے آلات کے اندر تو دین جو ہے وہ بالکل ناس ہوا جا رہا ہے دین کہاں رہا تو ایسے آلات سے دین سیکھنا یہ بھی بے ہے معلوم ہی نہیں کیسے کیسے بدماش لوگوں نے جو ہے وہ بولیا ایسا بنا دیا اور یعنی اسلام کے روح کو بالکل متب کر دیا اور عجیب عجیب باتیں جو ہے وہ سننے میں آتی ہے تو بہرحال گناہوں کے اسباب سے مبارکت گھروں سے اس چیز کو نکال ہی دینا چاہیے کیا ضرورت ہے بتائیے آج سے زیادہ سے زیادہ آپ بیس سال پہلے دیکھیں تو موبائل کا تو وجود بھی نہیں تھا بیس پچیس سال پہلے چلیے تو اس وقت کیسے کام چل رہے تھے کیسے گزارا ہوا تھا ہے نا اب اگر شدید ضرورت پیدا ہو گئی ہے بعض کاموں کے اندر تو اس کو ضرورت ہی کے درجے میں گھروں کے اندر تو اس کا کوئی کام ہی نہیں اب عورتوں کے ہاتھ میں بھی یہی اسمارٹ فون ہے اس میں ڈیزائننگ دکھا رہے ہیں کو اور وہ پکانے کی ترکیبیں اور یہ اور وہ کیا کچھ ہے اچھا اسی کے اندر میسیجز بھی آتے رہتے ہیں کوئی ہاں، دعا آ گئی کوئی فلاں آ گیا وہ پڑھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے ہاں بھائی واقعی اچھی بات ہے لیکن ایک عالم جانتا ہے کہ یہ دین کی روح کے خلاف ہے مثلا دعا کے الفاظی جو ہے وہ غلط ہو سکتا لوگ اپنی اپنی اختراعیں کر کے جو چیز اچھی لگی اچھا ایک چیز آئی اس نے سو لوگوں کو فارورڈ کر دی کتنا آسان ہے ایک کلک کیا اور صحیح ہے غلط ہے کون دیکھتا ہے ہاں بہت اچھا ہے فلاں جگہ یہ میسج آیا تھا بہت اچھا اس سے دین بگڑ رہا ہے دین بگڑ رہا ہے کچھ کا کچھ ہوتا جا رہا ہے جو لوگ اس سے دین اس میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں اور سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس سے جتنا کام شدید ہے وہ تو لے لو لیکن دین اس سے ہرگز نہ سیکھو دین ہرگز نہ سیکھو چاہے چاہے کوئی حدیث کا حوالے دیا ہوا ہو مت پڑھو اس کو ڈیلیٹ کر اس لیے کہ اتنے فتنے سرگرم ہوئے رہے اتنے لوگ گمراہی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں میڈیا ہے نا کوئی بھی کر سکتا ہے کام عیسائی بھی لگے ہوئے ہیں یہودی بھی لگے ہوئے ہیں ہندو بھی لگے ہوئے ہیں دین کو بھی مطلب کرنے میں ہمیں کیا معلوم حوالہ تو لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ صحیح ہے کوئی دیکھتا ہے پلٹ کے یہ مشکا شریف کا حوالہ حدیث شریف واقعی ہے یا گڑی ہوئی حدیث کوئی نہیں دیکھتا اس لیے میں نے سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس سے دوسرے جو کام جائز ہیں وہ تو کر لو دین ہرگز مت سیکھو دین کے حوالے سے کوئی بات واٹس ایپ میں فیس بک میں اور ایم او پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ ان کے اندر سے ہرگز مت سیکھو دین سیکھنا ہے تو علماء موجود ہیں کتابیں موجود ہیں مستند کتاب لو مستند عالم سے پوچھو بزرگوں کی ضرورت میں جاؤ اور دین تو وہاں سے تو وہاں یہ دینوں کو گھروں سے نکال ہی دینا چاہیے اس سے سب سے زیادہ تباہی پیدا ہوگی بہرحال نمبر ایک اولیاء کی صحبت اور مساحبت اور دوسرا ہے مداومت ذکر اللہ کا مداومت اور تیسرا ہے گناہوں سے حفاظت اور چوتھا ہے اطبار گناہ سے مباحدت دوری کتنا دوری اختیار کرے گا اپنے کام ابلا ہوگا اور پانچ چیز ہے سنتوں پر مواز ہر کام سنت کے مطابق اور اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت کی جو کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے روزانہ رات کو پانچ منٹ کے لیے وہ ایک موقع کی سنتوں کا مذاکرہ کر لیا اس کتاب میں سے پڑھ لیں پڑھتے رہیں گے خود بخود دل میں اترتا رہے گا عمل کی توفیق ہو جائے گی بس صبح سے لے کے شام تک کی بہت ساری سنتیں اس میں لکھی ہیں اتنی سنتوں پہ طبی عمل ہو گیا تو پھر افار اور آسان آسان ہے کوئی مشقت نہیں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا کچھ نہیں آسان آسان بس یہی اتنا ہی ہے کہ بائیں ہاتھ سے مت کرو دائیں سے کر دو سیدھا پیر پہلے ڈال دو الٹا بعد میں ڈال دو اتنی آسان آسان تو سنتوں پر معذرت پہلا نمبر ہے مساحبت نمبر دوسرا ہے مداومت ذکر اللہ پر مداومت اور نمبر تیسرا ہے گناہوں سے حفاظت نمبر چوتھا ہے اسباب گناہ سے جن جو اسباب گناہ کے آلات ہیں وہ ایسے ماحول ہیں اس سے مبادہ دوری اختیار کرنا اور پانچویں چیز سنتوں پر واضح کرنا اللہ والے ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ